حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو موت آنے لگتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مومن رو نکلا تو اللہ تعالیٰ سے راضی اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور چل اللہ کی رحمت و مہربانی کی طرف اور پہنچ ایسے رب کے پاس جو تجھ پر قطن ناراض نہیں ہے تو وہ انتہائی خوشبودار پاکیزہ کستوری جیسی مہک کے ساتھ نکل آتی ہے حتیٰ کہ فرشتے خوشی اور سرور سے اسے ایک دوسرے کو پکڑاتے یعنی ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اسی طرح وہ اسے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کس قدر خوشبودار ہے یہ روح جو تم زمین سے لائے ہو پھر وہ اسے پہلے سے فوشدہ مومنین کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں اللہ کی قسم وہ اس کے آنے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ تم اپنے کسی غائب شخص کے آنے پر اتنے خوش نہیں ہوتے پھر وہ پہلے مومن اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے فلاں کا کیا حال ہے پھر وہ وہ آپس میں کہتے ہیں چھوڑو اسے تو دنیا کے غم و فکر میں تھا جب وہ روح کہتی ہے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا یعنی وہ تو کب کا مر چکا ہے تو وہ کہتے ہیں او ہو اسے اس کے جہنمی ٹھکانے کی جانب لے جایا گیا ہے یعنی اس کے مقابلے میں جب کافر کو موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے گندہ بدبودار ٹاٹ لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں نکل ادھر تو بھی ناراض اور تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض چل اللہ عز و جل کے عذاب کی طرف تو وہ انتہائی بدبودار مردار لاش کے ببوکے کے ساتھ نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کس قدر بدبودار ہے یہ حتیٰ کہ وہ اسے پہلے سے مرے ہوئے کافروں کی روحوں میں لے جاتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چونتیس